حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میں نے اپنی والدہ کو اپنا ایک دے دیا اب وہ فوت ہو گئی ہیں اور میرے علاوہ کوئی وارث چھوڑ کر نہیں گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا صدقہ درست ہو گیا اور تیرا باغ تیری ملکیت میں واپس آ گیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو پچانوے